بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن جابر رضي الله الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه مسلم صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں منہ جی بتان ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ دو خصلتیں جو واجب کر دینے والی ہیں لازم کر دینے والی ہیں وہ کون کون سی آپ نے فرمایا پہلی خصلت جو بندہ اس حال میں فوت ہوا جس کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ کسی طرح سے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا وہ دوزخ میں داخل شرک دوزخ کو واجب کر دیتا ہے لازم کر دیتا ہے اور دوسری خصلت فرمایا جو بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی طرح سے شرک کا ارتکاب نہیں کرتا تھا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے میں نے گزشتہ کسی درس حدیث میں حضرت معاذ کی روایت میں یہ عرض کیا تھا شرک کے حوالے سے شرک قرآن کریم کے الفاظ میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے ان شرک ظلم عظیم پہلے میں قرآن کی آیاتوں کے وقت مختصر عرض کروں شرک سب سے بڑا اور سب سے بڑا گناہ ہے نمبر دو قرآن کا فیصلہ اللہ کا یہ فرمان ان اللہ لا ان به یغ ما دون ذلك لمن یشاء اللہ تعالی اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے البتہ شرک سے نیچے گنا وہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں اس میں معافی کی گنجائش لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے الفاظ یہ لئی یقر اللہ ہرگز معافی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے جس کو موت اس حال میں آئی کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک کے گنا درج ہیں وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور جس کو موت اس سال میں آئی اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی شرک سے اللہ معافی مانگ لی توحید کا صحیح خالص عقیدہ اختیار کیا تو پھر وہ دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا تیسری بات اللہ تعالی نے شرک کی مذمت بتلانے کے لیے قرآن کریم میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا غور کیجئے جی جب کوئی اہم بات بتلانی ہو اور سب سے اہم بات اس کی نزاکت اس کی لطافت تو اللہ نے اس دھرتی کی سب سے برگزیدہ ہستی کو خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ جب کہ آپ میں شرک تو کیا کسی دوسرے ادنا سے ادنا گنا گناہ صغیرہ کا بھی شائبہ نہیں پیغمبر ہر گنا سے معصوم ہوتے لیکن قرآن کے الفاظ دیکھ دیکھے اشرکتا ملک اے میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اللہ دیکھیے یہ کس کو سنانا مقصد ہے آپ کو خطاب کر کے جو ہماری سب سے بزرگ ترین ہستی جب ہمارا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے تو باقی وہ وہ کیا اپنے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں فیصلہ کریں اب میں آتا ہوں شرک کی اقسام اور تفصیل کی طرف شرک کی دو اقسام ابتدان شرک کی تعریف یہ ہے اللہ کی ذات میں اور اس کی خاص صفات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی بعض صفات اللہ ہی کے ساتھ خاص جو اللہ کی ذات اور اس کی خاص صفات ہیں اس میں اللہ کے کسی بھی غیر کو شریک مان لینا کہ وہ بھی یہ صفت رکھتا ہے یہ شرک کہلاتا ہے اللہ کا غیر میں سب داخل ہو گئے امبیا علیہ السلام بھی داخل ہیں اولیاء اظام بھی داخل ہیں عام دنیا کے انسان بھی داخل ہیں جنات بھی داخل ہے سورج بھی داخل پہاڑ بھی داخل درخت بھی ساری مخلوقات داخل جس نے کسی اللہ کے غیر کو دوسرے کو اللہ کی ان صفات میں یا ذات میں شریک مانا وہ شرک کہلاتا ہے غور فرمائیے اس کا تعلق صرف مائنڈ دماغ کے ساتھ ہے اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے شرک کا یہ سوچ کا نام ہے اور سب سے زیادہ مذمت شرک کی کی گئی قرآن پاک میں توحید کی دعوت دی گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پیغام لا الہ توحید کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سارے پیغمبروں شرک کی ابتدان دو قسمیں ہیں نمبر ایک شرک فی ذات اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی غیر کسی مخلوق کو بھی خدا کا درجہ دینا اسی طرح خدائی میں برابر شریک ماننا اور بھی خدا ہیں اس کو شرک فی ذات کہتے ہیں یہ فی ذات کا ارتکاب کرنے والی کون کون سی قومیں قرآن نے نصارہ کے بارے میں فرمایا نصرانی اور عیسائی یہ اللہ کے ساتھ دو اور خداؤں کے قائل ہیں اور یوں کہتے ہیں ان اللہ ثلاثہ قرآن کا فیصلہ ہے لقد کفر الزین کالو ان اللہ ثلاثہ یقیناً انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرے ایک اللہ دوسرے حضرت روح القدس تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بھی اسی میں داخل ان کے دو فرقے پروٹیسٹ کیتھولک مختلف عقائد کے والے سارے اس شرک میں داخل یہود کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا قالت اللہ وہ بھی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے انہوں نے بھی شرک کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین مخاطب وہ قریش مکہ تھے یہ مشرق قوم تھی ان میں جو شرک شروع ہوا وہ وہاں مکہ کے پرانے اجداد میں سے حضرت لوگوں میں سے مکہ کے لوگوں میں سے سرداروں میں سے ایک شخص تھا امر بن لوہائی امر بن لوہائی شام گیا وہاں دیکھا کہ بازار میں کچھ مورتیاں مل رہی جیسے یعنی لوگ مختلف قسم کے دیکھتے ہیں یہ مورتی ہے اس کو سجانے کے لیے پوچھا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا جی یہ بت ہوتے ہیں یہ ہم نے پتھروں سے تراشے دیکھو یہ عورت کی شکل میں یہ فرشتے کی شکل میں اس کی سونڈ بنائی اس کی ناک بنائی مختلف مورتیاں جیسے ہوتی ہیں تو یہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے کام بناتے ہیں وہاں سے وہ بت خریدے لا کر اس نے مکہ میں بیت اللہ میں رکھا صفا پہ رکھا مروا پہ رکھا مختلف سب سے پہلے مکہ میں شرک کی بنیاد امر بن لوہئی نے ڈالی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے امر بن لوہئی کو دیکھا اللہ نے مجھے دکھایا جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ کی آنتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا پھر رہا انتڑیوں کو اللہ نے اس پر یہ عذاب نہ کیا اور جتنا شرک ہوگا مکہ میں اور اس کے واسطے سب کا گنا امر بن لوہی کی گردن پر بھی ہو جس نے شرک کی بنیاد ڈالی شرک اسی طرح ہندو قوم بھی یہ شرک کا ارتکاب کر رہے بدھسٹ بھی شرک اور سب سے بڑی مشرق قوم ہے جو ہمارے پڑوس میں ہندوستان کروڑوں دیوتا ان کے کروڑوں تینتیس کروڑ خداؤں کے قائل اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ایسی ایسی چیزیں چوہوں کو بھی خدا مانتے اب اندازہ کیجئے اب میں آؤں گا امت مسلمہ کی طرف یہاں بھی چوہوں کے ساتھ تقدس لوگوں نے قائم کر لیے کووں کے ساتھ کر لیے بلیوں کے ساتھ کر لیے حتیٰ کہ سانپوں کے ساتھ بھی یہ امت مسلمہ نے کہاں سے یہ چیزیں اخذ کی تو چوہے کو بھی مانتے ہیں بندروں کو بھی اور اللہ تعالیٰ معاف گائے کو اور اس کے پیشاب کو مقدس سمجھتے اس کو پیتے ہیں اس قسم کی غلازت کا وہ ارتکاب یہ شرک قرآن نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی جب بندہ شرک کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی عقل نام یاد رکھیے فزیکلی انسان کا جو دماغ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آتی ویسے بڑا ماشاءاللہ جسم کے اعتبار سے بڑا کڑیل جوان اور بڑا صحت مند انسان ہے فزیکلی طور پر ڈاکٹر کے پاس جائے بڑی اچھی رپورٹ ملے قرآن نے منافقین کے بارے میں فرمایا ادار آئی ہوں اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھو گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کیسے کیسے جسم باڈی ان کی کیسی صحت کیسی لیکن حال ان کا اندر سے یہ ہے شرک کا ارتکاب کرنے والے کی عقل ختم ہو جاتی اندر کا نور بج جاتا جس سے وہ فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ شرک فی ذات ہے شرک فی صفات اللہ کی ذات میں تو نہیں مانتا ایک اللہ کو مانتے لیکن اس کی جو بعض خاص صفات ہیں اس میں اللہ کے غیر کو شریک مانا اس میں سب سے بڑی صفت اللہ کی معبود ہونا ہے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں اب عبادت کی تاریخ سمجھ لی عبادت کہتے ہیں اپنی جان اپنی مال اپنے بدن کے ذریعے سے ایسا کام کرنا اپنی بندگی اور جس کے سامنے جھکا جا رہا اس کی عظمت کا اظہار کرنا مقصد ہو اس کو عبادت کہتے ہیں جان مال بدن کسی طرح سے بھی اس کو عبادت کہتے ہیں وہ چاہے سجدے کی صورت میں ہوں چاہے رکوع کی صورت میں ہو چاہے طواف کی صورت میں ہو یہ سب اس لیے ہوتا ہے ہم اپنا فخر اپنا بندگی اور اللہ کی عظمت کا اظہار کر تو سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی عبادت تو عبادت کی جتنی انواع و اقسام ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جتنی بھی اقسام وہ اللہ اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا وہ شرک کہلاتا دیکھو جی عبادت میں نماز داخل نماز میں رکو اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو رکو کرنا کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک کہلاتا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی پیغمبر کو کسی ولی کو کسی پیر کو کسی بزرگ کو کسی قبر کو کسی درخت کو کسی آستانے کو وہاں اگر ماتھا ٹیک دیا اور وہاں سجدے میں پڑ گئے میرے پاس ایسے ایسے ایسے بھیجے واٹس ایپ میں کلپس کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا اور سوائے توبہ کرنے کے اور نظر آنے میں کوئی دیہاتی سیدھا سادہ آدمی نہیں نظر سب محسوس ہوتا ہے یہ پورا مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ایک آ رہا ہے سامنے سجدے میں گرا ہوا دوسرا رس ہے قبلے کی طرف بھی رخ نہیں رخ اس پیر صاحب کی طرف ہے سارے سجدے میں پڑے ہوئے پھر بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ سجدے میں بچوں کا بھی وہ وبال کے ذمہ دار ہوا حیران ہوتے دیکھ کر اور وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں جس کو ہاتھ لگ گیا بس اس کا کام بن گیا ایسے حالات امت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ کے سامنے جھکاتے اور سجدوں کے لیے محنت فرما اور یہ ان کے سامنے پیر کے سامنے جھکے پاؤں کے اوپر پیشانی رکھ کے جا رہے ہیں پاؤں کے اوپر پیشانی لیٹا ہوا کوئی ننگا لیٹا ہوا کوئی درنگ لیٹا ہوا نہ کوئی اور عورتیں ہیں وہ ہاتھ لگا رہی ہیں برکت کے لیے چوم رہے ہیں آنکھوں کو لگا رہے ہیں کبھی یہ کر یہ سب یہ انواع اقسام یاد رکھیے اس طرح سجدہ کرنا اور رکو کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں طواف کرنا عبادت ہے یہ چکر صرف ایک ہی گھر کا ہے وہ صرف بیت اللہ ہے یاد رکھیے طواف کرتے وقت اگر کسی نے بیت اللہ کو ہاتھ لگایا اس نے طواف میں نقص پیدا کر لیا بیت اللہ کو نہیں ہاتھ لگا سکتے بیت اللہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا طواف کرتے ہوئے اس کا طواف صحیح نہیں مقام ابراہیم کو چھونا عبادت نہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا اس کی زیارت کرنا دعا کرنا عبادت اس کو چھونا چمٹنا عبادت نہیں اگرچہ وہاں لوگ محبت کی وجہ سے وہ کر لیتے ہیں اس کو ہم شرک نہیں کہتے لیکن کسی آدمی کے سامنے سجدے میں پڑ جانا یہ تو شرک اکبر ہے طواف کرنا اسی طرح قربانی کرنا جانور کا ذبح کرنا یہ صرف اللہ کے لیے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے غیر کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا اس کو ذرا سمجھ لیجیے غیر کی خوشنودی کے لیے اس کا مطلب یہ کہ جانور اس نیت سے ذبح کیا کہ جب ہم یہ جانور ذبح کریں گے یہ بکرا یہ دمبا یہ مرغا بھینٹ چڑھائیں گے یہ بزرگ یہ پیر خوش ہو کر ہماری دکان کاروبار چمکا دیں گے بیماری ختم ہو جائے یہ کریں گے ہمارا کام یہ شرک ہے کسی بھی بزرگ کے نام پر کوئی اس طرح کا اور یہ اس طرح قربانی کرنا جس طرح عام مسلمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو پہنچاتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں جیسے ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کی آپ نے ایک صحابی کو بھی فرمایا اگر تم کچھ صدقہ کرو گے کوئی جانور کو حج کرو گے تمہارے مرحوم کو پہنچ جائے گا یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کرنا اس کا ثواب صدقے کی صورت میں اپنے مرحومین کو لیکن اس نیت سے کرنا یہ جانور یا دیکھ چڑھانا یا کوئی یہ لے جانا کھانا کہ یہ خوش ہو کر یہ ہمارا کام کرے گا اللہ پہ نظر نہیں تو یہ شرک میں داخل ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اور بھی بہت ساری اسی طرح ذکر کرنا صرف اللہ کے نام کا جائز ذکر عبادت ہے نا جی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یہ بھی صرف اللہ کے نام اللہ کے علاوہ پورے قرآن و حدیث کے کسی ذخیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کی بھی کوئی تصویر کسی صحابی کو نہیں بتلائی کسی کو نہیں بتلائی کہ محمد محمد یا احمد احمد پڑھو نہیں آپ نے جس کو بھی بتلایا اللہ کا ذکر بتلایا تصویر ہاتھ بتلائے تو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام کی تسبیح پڑھنا یا کسی بزرگ کے نام کی تسبیح پڑھنا یہ ناجا جائے یہ شرک میں داخل بہت ساری کتابوں میں وظائف لکھے ہوتے ہیں وہ یا عبد القادر شی اللہ یا فلاں اتنے مرتبہ ہزار مرتبہ پڑھو گے یہ کام بن گیا سو مرتبہ یہ شرکیات ہیں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کو یا کہہ کر پکارنا کہ میری مدد کر دو دستگیری کر دو اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں اللہ ہی کو پکار یا حیو یا قیوم کا کنستگیز تو یہ ان بزرگان دین کی تعلیم نہیں ہے ان کا کوئی قصور انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی دعوت دی یہ تو بعد والوں نے یہ چیزیں اختیار کر لی صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترونی کما اطرت نسارا مسیح ابن مریم لوگو تم میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا آگے نہ بڑھ جانا جس طرح نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں آگے بڑھ گئے ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے میری ایسی تعریف نہ کرنا تو ایسی نعتیں ایسی قوالیاں ایسے اشعار جس میں آزر سلطنم یا کسی بندے کا رتبہ اللہ سے بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دینا نوز باللہ یہ شرک اکبر ہے اللہ کی شان میں گستاخ اور جن جن کا نام لے کر بڑھا رہے ہیں ان کی روح کو بھی صدمہ پہنچے گا ان کی بھی خوشنودی ان کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی یہ قیامت کے دن ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے لیکن ایک بات میں یہاں یہ کر دوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی جگہوں کو لوگوں نے کب سجدہ گاہ بنا لیا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت داؤد حضرت ابراہیم لوگ سجدے کر رہے اور آپ نے دعا کیا اللہ جس طرح ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دیں یہ حضور کی دعا تھی لیکن جن لوگوں نے ان انبیاء کی قبروں پہ سجدے کیے ان میں انبیاء علیہ السلام کا کوئی اس میں کوئی خطا نہیں وہ تو اللہ کے برگزیرہ بندے تھے خطا تو سجدہ کرنے والوں اسی طرح جن لوگوں نے بزرگوں کے ان بزرگوں کے جو بڑے بڑے توحید کے لمبردار گزرے حضرت فرید الدین گن شکر حضرت بہاؤدین زکریہ حضرت جنید بغدادی حضرت مجد الفسانی یہ سب لوگ توحید کے تھے ان ان کا ان کو نہ ان کی دعوت نہ ان کی تبلیغ ان کا نہیں ہے یہ تو بعد والوں نے اس کو اس کے اندر یہ رسومات اور بدعات ایجاد کر کے شرک کا انتخاب کیا اس میں اگر ان بزرگوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا وہ دوسری طرف سے حدود سے نکل جائے گا جیسے انبیاء کی قبروں کو دیکھ کر کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی شروع کر اس کی اجازت نہیں یہ فیل نہ جائے جی حرام جو بعد میں ایجاد کر یہ تو میں نے عبادت کی بات کی اب میں مختصر کرتا ہوں اسی طرح اللہ کی صفت عالم الغیب صرف اللہ کی ذات اللہ کے علاوہ ہر ہر چیز کا علم ہر وقت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں اللہ نے غیب کا علم غیب کا علم ہر چیز کا ہر وقت علم اللہ سبحان و تعالیٰ ہی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا جو غیب کی خبریں وہ اللہ نے عطا فرمائی وہ اللہ نے بتلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نقل فرمائی اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا علم غیب کہتے ہیں بغیر کسی کی عطا کیے ہوئے اور ہر ہر چیز کا انسان علم رکھتا ہو اس لیے کسی شخص کے بارے میں یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرے سامنے سوالات بھی آتے ہیں کہ جی یہاں ایسا بات کرو فلاں بزرگ کو اطلاع ہو جائے وہ ہزاروں میل بیٹھے ان کو اطلاع ہو جائے گی وہ پھر اس طرح مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں اس کو وہاں بھی میرے دل کے حالات پتہ چل جائیں گے یہ بھی شرک میں داخل ہے کسی کو اللہ نے ایسی طاقت نہیں دی وہ دوسروں کے حالات دل کے اندر یا وما تخفی الصدور اللہ ہی ہیں جو دلوں میں گزرنے والے خیالات کو جانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تو یہ عقیدہ رکھنا ان کو حالات کی خبر یا دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ میری بات سن لے گا اتنی دور ہزاروں میل دور یہ شرکیات ہے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح اللہ کی قدرت میں غیر کو شریک مانا نفع نقصان دینا اولاد دینا اولاد نہ دینا یہ کام صرف اللہ کے مزارات پہ جا کے اولادیں مانگنا کہ مجھے بیٹا دے دو مجھے بیٹی دے دو یا درختوں سے عقیدے رکھنا یا پانیوں سے یہ شرکیات میں داخل اسی طرح یہ نظر مان لینا کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ فلاں مزار کے نام کا پھر اس پہ خاص قسم کی بدھ بال چھوڑ دینا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دولے شاہ کے چوہے اور ادھر بال چھوڑے یہ شرکیات ہیں ساری کی ساری یہ تو مشرقین مکہ کرتے تھے کہ اس اونٹنی نے جو بچہ دیا یہ فلاں بت کے نام کا اس نے جو دیا یہ فلاں بت کے نام کسی کو بہیرہ کہتے کسی کو صاحبہ کہتے کسی کو وسیلہ کہتے کسی کو حام کہتے قرآن نے سب کو سورہ معاہدہ میں فرما یہ ساری کی ساری شرکیات اللہ کی قدرت میں اللہ کے تصرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کسی کو شریک ماننا میرے بھائیوں ہمیں یہ ضروری ہے ہم عقیدہ توحید کو سیکھ لیں اور توحید میں توحید میں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خوشی اور ان کی رضا حاصل ہوگی کیونکہ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی آپ نے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکایا آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ میری تعریف میں مبالغہ کریں اور ایسے ایسے اشعار آ گئے کہنے لگے کہ احمد میں اور احد میں میم کی مروڑی کے علاوہ کوئی فرق نہیں احمد میں اور احد میں میم کی مروڑی بس صرف میم ہے اس کے علاوہ وہ بھی وہ ایک ہی چیز ہے نعوذ باللہ میں تو عیسائیوں کے عقیدہ حلول میں اور مسلمانوں کے سقیدے میں کیا فرق رہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے تھے جو حضرت عیسیٰ ہیں وہی اللہ ہیں وہی خدا ہیں نعوذ باللہ من ظالم یہ کفر سری اور معراج کے قصے میں من گھڑت روایات اس قسم کی اوپر گئے تو اللہ اور محمد ایک کوئی فرق نہیں رہا دونوں ایک ہو گئے تھے نعوذ باللہ من وہی حلول کا کف شرک اکبر ہے یہ ساری چیز ان عقیدوں سے توبہ کر لے توحید کے سبق کو ہم سیکھ لیں اور یہ کیسے پتا چلے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے قرآن سب سے زیادہ توحید ہی کے ہمیں سکھاتا ہے جب قرآن نہیں پڑھیں گے ادھر ادھر کے قصے کہانیوں کی کتابوں میں لگے رہیں گے پھر بھٹکتے رہیں گے پھر حالات درست نہیں ہوں گے ہاں یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم خود بھی قرآن سیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی یہ قرآن سکھا دیں قرآن سب سے پہلے ایمان کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے یہ چند باتیں تھیں میرے ذمے قرض وہ میں نے مختصراً اس وقت کو خیال کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر آج کا درس رمضان کے حوالے سے آخری ہو تو اللہ ہمیں پھر بھی عافیت کے ساتھ یہ ساری کے دوبارہ نصیب فرمائے اللہ صلی مولانا علیہ مبارک وسلم دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں تراوی عبادات رمضان ان دروس ان محافل کی برکت سے ہمارے عقائد میں افکار میں اخلاق میں ہماری خوراک میں پوشاک میں اے اللہ رہنے سہنے میں ہر جگہ پاکیزگی نصیب تہارت نصیب فرما تقوی والی صفات کے ساتھ متصف فرما دیجیے یا رب کریم یہ جو آپ نے مہمان مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ یہ بعد میں بھی آتا رہے گا قیامت تک آئے گا اے اللہ عافیت کے ساتھ ایمان و احتساب کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ اے اللہ بار بار ہمیں یہ مہینے نصیب فرما یا رب کریم اس مہینے میں جو غلطیاں جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں آپ اے اللہ افو و کریم ہے معاف کرنے والے ہمیں معاف فرما دے ہماری لغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما کر ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشیں اپنی رحمت سے قبول فرما دے اے اللہ اس رمضان کی برکت سے پورے عالم اسلام کے لیے اپنے رحم و کرم کے فیصلے فرما دے یا اللہ ایمان کی بہاریں اے اللہ تقوی کی فضائیں پیدا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد والا علیہ و اجمعین برحمتک یا